میں doctor Mehdi Hasan professor of journalism آپ سے میس میڈیا ان پاکستان پہ بات چیت ہو رہی ہے جس میں ہم نے میس میڈیا کا اوریجن ڈیولپمنٹ اور اس کی کارکردگی پہ بات چیت شروع کی ہوئی ہے اخبارات پہ میگزین پہ کتاب پہ ریڈیو پہ ہم بات چیت کر چکے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بات چیت جاری ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیسن میں کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن انیس سو چونسٹھ میں شروع ہوا تھا اور دنیا میں انیس سو پینتالیس میں رائج ہوا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑا دنیا میں ٹیلی ویژن انٹروڈیوس ہونے میں اور پاکستان میں صرف تقریباً انیس بیس سال کا عرصہ لگا کہ یہ ماڈرن میڈیم پاکستان میں بھی آ گیا اور بہت جلدی اس نے ترقی کی وہ منزلیں طے کی جو باقی دنیا کے ساتھ ساتھ ضروری تھی ٹیلی ویژن کو ایک جدید ذریعہ ابلاغ بنانے کے لیے ٹیلی ویژن ابتدا میں بلیک اینڈ وائٹ سے شروع ہوا تھا انیس سو بہتر تہتر میں کلر ہو گیا پاکستان میں ٹیلی ویژن اور اسی عرصے میں تمام اسٹیشنس کو ایک دوسرے سے لنک کر دیا گیا اور nationwide broadcast possible ہو گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ انیس سو پچہتر میں کلر ٹیلی ویژن آ جانے کے بعد انیس سو پچہتر میں پاکستان میں ویڈیو کیسٹ ریکارڈر انٹروڈیوس ہوا وی سی آر جسے عرف عام میں کہتے ہیں لوگ اس نے پاکستان کی تفریح اور پاکستان کی معاشرتی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کی V C R colour television کے ساتھ مقبول ہوا اور تقریباً ہر اس گھر میں پاکستان میں جس میں کلر ٹیلی ویژن تھا وی سی آر رائج ہو گیا اور جن گھروں میں وی سی آر نہیں تھا وہاں کرائے پہ وی سی آر حاصل کرنے کا طریقہ رائج ہو گیا وی سی آر پہ ریکارڈڈ پروگرامز دیکھے جا سکتے ہیں جو ٹیلی ویژن سے بھی ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں اور ٹیلی ویژن کیمرے کے ذریعے سے بھی مووی کیمرے کے ذریعے سے ویڈیو کیمرہ جسے کہتے ہیں اس سے بھی پروگرام بنا کے وی سی آر کے ذریعے سے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پہ دیکھے جا سکتے ہیں ابتدا میں وی سی آر پاکستان میں وہ لوگ لائے تھے جو سیونٹیز کی دہائی میں بڑی تعداد میں مشرق وسطی کے تیل پیدا کرنے والے ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے وہاں سے وہ یہ گیجٹ لے کے آئے تھے پاکستان میں اور اس کے بعد اس کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ یہ باقاعدہ ہر گھر کا ایک ضروری آئٹم ہو گیا اس کے کچھ معاشرتی مسائل بھی پیدا ہوئے پی سی آر کے کیونکہ وی سی آر آ جانے کے بعد اس پہ فلمیں دیکھنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا اور پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قصبوں میں کرائے پر ویڈیو کیسٹ فلموں کے دستیاب ہونے لگے جو پندرہ روپے سے بیس روپے پر نائٹ کے حساب سے شروع ہوئے تھے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب دس روپے اور پانچ روپے میں فلم کرائے پہ ملنے لگی اور ہر محلے میں اور ہر قصبے میں چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ بھی بعض جگہ جہاں ٹیلی ویژن کی سہولت موجود تھی وہاں ویڈیو کیسٹس کے کرائے کی دکانیں کھل گئیں اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ویڈیو کیسٹس اویلیبل ہو گئے کرائے کے لیے یہ کیسٹ زیادہ تر ہندوستانی فلموں کے تھے جو مشرق وسطی کے ممالک کے ذریعے سے پاکستان میں پہنچتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں فروخت ہوتے تھے اور کرائے پہ دیے جاتے تھے اس سے دو اثرات بہت نمایاں طریقے سے ہماری سوسائٹی پہ پڑے ایک تو پاکستان کا کلچر متاثر ہوا اس سے جو بہرحال میس میڈیا سے متاثر ہوتا ہے یعنی اس کو آپ روک نہیں سکتے جب آپ دوسرے ملکوں کے دوسرے قوموں کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں رسالے پڑھتے ہیں تصویریں دیکھتے ہیں لوگ سفر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو کلچر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے طرز زندگی کے بارے میں کہ کوئی کلچر اسٹیٹک نہیں ہوتا زندہ کلچر ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی تبدیل ہوتا رہتا ہے اور دنیا سے مختلف اثرات اس پہ پڑتے رہتے ہیں وہ تبدیلی نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے وہ تبدیلی پازیٹو بھی ہو سکتی ہے ہم نیگیٹو تبدیلی اسے کہتے ہیں جو روایات ہماری کلچرل روایات سے متضاد ہوں ان کو ہم نیگیٹو کہہ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریٹس جو ہیں کلچر کے اور وہ روایات جو ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں نیگیٹو نہ سمجھے جاتے ہیں لیکن اپنے اپنے حالات کے مطابق کیونکہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کلچرل ٹریٹس کی اور کلچرل ویلیوز کی اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میس میڈیا دوسرے ملکوں کے اثرات کی وجہ سے جو اثرات کلچر پہ ڈالتا ہے اس میں نگیٹو اثرات بھی ہیں اور پازیٹیو اثرات بھی ہیں تو نگیٹو اثرات کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں ہم ویڈیو کلچر جو تھا پاکستان میں سیونٹیز میں اور ایٹیز میں اس کا ذکر کر سکتے ہیں ہندوستانی فلمیں دیکھنے سے ظاہر ہے ہندوستان کے کلچر کے اثرات آئیں گے لباس کے بارے میں کھانے پینے کے بارے میں رسم و رواج کے بارے میں شادی بیاہ کی رسموں کے بارے میں خوش ہونے کے طریقوں کے بارے میں دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں مگر کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ آزادی سے پہلے ایک کامن تاریخ تھی جد و جہد بھی آزادی کی کامن تھی زبان کا مسئلہ بھی درپیش نہیں ہے ہندوستان کی فلمیں اسی زبان میں بنتی ہیں عام طور پہ زیادہ تر جو زبان پاکستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اردو زبان ہم اس کو اردو کہتے ہیں ہندوستان کے لوگ اس کو ہندی کہتے ہیں مگر زبان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اس لیے وہ فلمیں جو ہندوستان سے پاکستان کے سنیما ہالز میں نہیں دکھائی جا سکتی تھیں وہ ویڈیو کے ذریعے سے انہوں نے پاکستان کی مارکیٹ کیپچر کر لی تو کلچرل امپیکٹ کے علاوہ اس کا ایک اثر ہماری فلم انڈسٹری پہ بھی پڑا اور پاکستان کی فلم انڈسٹری جو نئی ڈیولپ ہوئی تھی آزادی کے بعد خاص طور پہ انیس سو باسٹھ کے بعد نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہندوستان کی فلموں کی پاکستان میں درآمد بند کر دی گئی تھی تو اس کے بعد سے پاکستان کی فلم انڈسٹری اپنی ضروریات خود پوری کر رہی تھی اور تقریباً سو سے لے کے ایک سو بیس فلمیں تک سال میں ریلیز ہوتی تھی ڈاکے میں فلم بنتی تھی لاہور میں فلم بنتی تھی اور کراچی فلم سازی کا سینٹر تھا وی سی آر کے مقبول ہو جانے کے بعد اور بہت آسانی سے اور بہت برائے نام کرائے پر ہندوستانی فلمیں دستیاب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے پکچر ہاؤس جانا چھوڑ دیا اور پاکستان کی فلم انڈسٹری پہ اس کا ایڈورس ایفیکٹ پڑا وی سی آر کا ایک امپیکٹ سوشل لائف پہ بھی پڑا اس پہ بہت سی ریسرچ ہوئی مغربی ممالک میں بھی اور ہم اس کا اندازہ ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان ریسرچ فائنڈنگس کو پاکستانی سوسائٹی پہ بھی ٹیلی ویژن جب مقبول ہوا تھا تمام دنیا میں تو اس کا ایک پازیٹو آسپیکٹ یہ بتایا گیا تھا خاص طور پہ مغربی سوسائٹی میں کہ ٹیلی ویژن نے فیملی بانڈز کو مضبوط کیا ہے بہت سے پروگرام ٹیلی ویژن کے ایسے ہوتے تھے جو تمام خاندان فیملی ممبرز اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے تھے اس طرح فیملی ممبرز ایک دوسرے کے قریب آئے تھے یہ بات ویسٹرن سوسائٹی والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی کیونکہ ان کے ہاں فیملی بانڈز کمزور ہو رہے تھے اور کمزور ہوئے ہوئے ہیں لیکن جب وی سی آر ایجاد ہوا اور ہر گھر میں وی سی آر آ گیا ویسٹ میں بھی اور پاکستان میں بھی تو وی سی آر سے آپ پروگرام ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن سے دیکھنے کے علاوہ اس میں ریکارڈنگ کی فیسلٹی بھی ہے تو وہ پروگرام جو لوگ اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے تھے انہوں نے وہ پھر اکٹھے بیٹھنا چھوڑ دیا اور وہ ایک دوسرے سے کہہ جاتے تھے کہ میرا فیوریٹ پروگرام اس وقت آئے گا اس کو میرے لیے ریکارڈ کر لینا میں کسی اور مصروفیت کی وجہ سے گھر سے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو وہ جو ایک قریب فیملی ممبرس کو لایا تھا television V C R نے اس کی سہولت میں ریکارڈنگ کی اس بانڈ کو پھر ایک بار کمزور کر دیا اس کو اہل مغرب نے بہت شدت سے محسوس کیا ہم پاکستان کی فیملی لائف کو اگر دیکھیں تو ٹیلی ویژن نے اس پہ گہرے اثرات ڈالے ہیں ایک تو ٹیلی ویژن کی جو مقبول پرسنالٹیز ہیں وہ اب خاندان کے فرد کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن کا پرفارمر ٹیلی ویژن دیکھنے والے سے زیادہ سے زیادہ ایک میٹر دور ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے ذریعے سے ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں اس میں ہمارے پسندیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے ڈیزائریبل اینڈ انڈیزائریبل دونوں قسم کے لوگ جو ہیں پرسنالٹیز جو ہیں وہ ہمارے فیملی کا حصہ بن گئی ہیں دوسرا اثر یہ ہوا ہے کہ اب عام طور پہ فیملیز زیادہ ویل انفارمڈ ہیں اسرائیل کس طرح ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ وہ اب ہر گھر والے کو پتا ہے کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہیں کوئی حادثہ ہوا ہے ان کو معلوم ہے کہ اس حادثے میں کتنا نقصان ہوا کیسے ہوا وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ چکی یا اگر آپ جنگوں کا حال دیکھیں تو جو جنگ عراق میں شروع ہوئی تھی دو ہزار تین میں اس میں کیا ہوا کتنی تباہی ہوئی کس طرح عراقیوں نے سفر کیا اور امریکی فوجوں نے کیا کیا یہ اب ہر ایک کو معلوم ہے جو شاید صرف اخبار پڑھ کے اس طرح معلوم نہ ہوتا جس طرح ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے معلوم ہوا یا انیس سو انہتر میں نائنٹین سکسٹی نائن میں ساری دنیا نے چاند پہ انسان کو اترتے ہوئے دیکھا اگر ٹیلی ویژن کی سہولت نہ ہوتی تو صرف اخبارات میں یہ خبر پڑھتے اور کچھ لوگ اس پہ یقین کرتے کچھ لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے لیکن جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آرم اسٹرانگ کو چاند پہ اترتے دیکھا تو انسان کی اس اچیومنٹ کے وہ خود شاہد ہو گئے آنکھوں دیکھے شاہد کہ انہوں نے خود اپنی نظروں سے ان ریالٹی ایک انسان کو پہلی دفعہ زمین کے علاوہ قرائے ارض کے علاوہ کسی اور پلینٹ پہ قدم رکھتے دیکھا جس کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ چاند پہ ایک قدم انسانی ترقی کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس نے انسانیت کو اپنی معراج تک پہنچا دیا uh, American resolve to rise man on the mountain یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اکیسویں صدی کا نعرہ ہے یا بیسویں صدی کے آخر کا نعرہ تھا کہ دنیا ایک عالمی گاؤں یا گلوبل ولیج بن گئی ہے تو دنیا کو گلوبل ولیج بنانے میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے سب سے اہم کردار جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کے کونے کونے میں ہونے والی چیز کے بارے میں نہ صرف بتاتا ہے بلکہ دکھا بھی دیتا ہے کہ یہ تبدیلی آئی ہے یا یہ تبدیلی آ رہی ہے چھ اپریل دو ہزار پانچ کو سری نگر میں ملیٹنٹس نے حملہ کیا ایک ٹورسٹ سینٹر پہ اس کو پاکستان کے چینلز نے لائیو دکھایا اور ایک گھنٹے کی لائیو ٹیلی کاسٹ میں انہوں نے وہ سارے سین سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے جو سری نگر میں ہو رہے تھے انہوں نے فائرنگ بھی دیکھی انہوں نے لوگ زخمی ہوتے دیکھے انہوں نے بلڈنگ کو مکمل طور پہ جل کے تباہ ہوتے دیکھا it was as good as they are prior in Srinagar on the spot تو اب لوگ تمام دنیا کے بارے میں زیادہ باخبر ہیں اور خاص طور پہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے مقبول ہو جانے کے بعد پہلے ڈش انٹنے کے ذریعے سے لوگ مختلف چینلز دیکھتے تھے دنیا کے اس کے بعد اب پاکستان میں کیبل ٹیلی ویژن بہت پاپولر ہے اور کیبل کے ذریعے سے جو چینلز ملتے ہیں تقریباً ساٹھ پینسٹھ ستر اسی چینل ہر کیبل کا سبسکرائبر بہت معمولی قیمت پہ وصول کرتا ہے اس کے پاس اب اتنی ورائٹی ہے چینلز دیکھنے کی اور اتنا چوائس ہے کہ اس کی انفارمیشن میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اس کے علم میں اس کے نالج میں اور اس کی سوچ کا دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہوا ہے کیونکہ اب وہ سوچ صرف مقامی سطح تک لمیٹڈ نہیں رہی اب انٹرنیشنل سطح پہ سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے باقی دنیا اپنے مسائل سے کس طرح عہدہ برا ہوتی ہے کس طرح ڈیل کرتی ہے یہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ کس موقع پہ کیا کچھ کیا جاتا ہے اور کیا بیہیویئر ہوتا ہے لوگوں کا جنگ میں کیا ہوتا ہے یا کہیں حادثہ ہو جائے تو کس طرح مدد کرتے ہیں اس کی ایمبولینس سروس والے کیا کرتے ہیں ریسکیو والے کیا کرتے ہیں دو ہزار پانچ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا زلزلے کے بعد ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جس میں تقریباً تین لاکھ افراد ہلاک ہوئے جس کو سونامی کے نام سے جانتے ہیں لوگ اس واقعے کو سنامی سمندری طوفان کو کہتے ہیں جو زلزلے کے نتیجے میں آتا ہے اور بہت اونچی لہریں آتی ہیں انڈونیشیا میں سری لنکا میں تھائی لینڈ میں اور بعض دور دراز کے مقامات پہ افریقہ کے ساحل تک اس کے اثرات پڑے اور ٹوٹل تین لاکھ افراد اس کا نشانہ بنے لوگوں نے تمام دنیا میں خود پاکستان میں بھی لوگوں نے اس طوفان کو لائیو دیکھا اپنے ٹیلی ویژن سیٹس پہ اور اس اس دکھ اور مصیبت کو ایکسپیرئنس کیا خود جو اس طوفان کا شکار بننے والوں کو درپیش رہی اسی طرح ریفیوجی پرابلم ہے تمام دنیا میں بہت سے ملکوں میں فسادات کی وجہ سے کانفلکٹس کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں ہمسایہ ملکوں میں چلے گئے ہیں فلسطینی پچھلے چھپن ستاون سال سے نائنٹین فورٹی ایٹ سے آن ورڈ مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں مہاجرین کے طور پہ زندگی گزار رہے ہیں they are a nation without a state of their own اور without a country of their own مختلف مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں اور مہاجرین کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں دو تین نسلیں ان کی مہاجر کیمپ میں پروان چڑھ چکی ان کی کیا حالت ہے وہ کس طرح رہتے ہیں کیا مشکلات ہیں اس سے اب پاکستان کا ہر گھر واقف ہے اس لیے کہ انہوں نے ان کی حالت اظہار کو ٹیلی ویژن اسکرینس پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہے اس میں میجر کنٹریبیوشن ٹیلی ویژن کی ہے جس نے تمام دنیا کو ایک دوسرے سے اتنا قریب کر دیا ہے اور ایک دوسرے کو اتنا انفارم کر دیا ہے ایک دوسرے کے بارے میں کہ اب کوئی قوم آئسولیشن میں زندہ نہیں رہتی بلکہ وہ ایک پوری بین الاقوامی برادری کا حصہ ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرتے ہیں کہ کس انداز سے دنیا میں واقعات رونما ہو رہے ہیں اور اس میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے انہیں کیا رول ادا کرنا چاہیے یہ کنٹریبیوشن ٹیلی ویژن کی ہے اور پاکستان میں بھی ٹیلی ویژن بہت مؤثر طریقے سے اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ایک سروے کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن کے پاکستان میں تقریباً چالیس لاکھ ٹیلی ویژن سیٹس موجود ہیں اور اگر ہم دو گھنٹے روز ٹیلی ویژن دیکھنے کی ایوریج رکھیں ہر سیٹ پہ اور ہر سیٹ پہ پانچ آدمیوں کی ایوریج رکھیں کہ ایک سیٹ اوسطن پانچ آدمی دیکھتے ہیں تو دو کروڑ آدمی روزانہ پاکستان میں ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور اگر وہ دو گھنٹے اوسطن دیکھتے ہوں تو پاکستان میں چار کروڑ گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں انیس سو چونسٹھ میں ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ صرف شام کے وقت شروع ہوئی تھیں چھ بجے سے دس بجے تک ابتدا میں اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا گیا انیس سو اٹھاسی میں مارننگ ٹرانسمیشن شروع کی پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی ٹیلی کاسٹ کی اور دن میں بھی ٹیلی کاسٹ ہونے لگی اس کے کچھ عرصے بعد یہ سروس چوبیس گھنٹے کی ہو گئی اور دو ہزار پانچ میں دو ہزار چار میں اکیسویں صدی میں ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن جو ہے وہ اب ٹوینٹی فور آورس کی ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن ہے آپ کسی وقت بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح خبروں کا سلسلہ جو ہے ٹیلی ویژن سے وہ اب ہر گھنٹے کے بعد آپ کو خبریں ملتی ہیں اور مختلف زبانوں میں ملتی ہیں دو ہزار تین میں پاکستان ٹیلی ویژن نے دوسری زبانوں کے جو صوبہ صوبوں میں دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں ایک چینل ایسا بھی شروع کیا ہے جس کو نیشنل چینل کا نام دیا ہے پی ٹی وی نیشنل کا جس پہ مختلف زبانوں کے پروگرام اور خبریں ہوتی ہیں پہلے صرف اردو اور انگریزی کے علاوہ نیشنل حکب پہ عربی زبان کی خبریں ہوتی تھیں اب نیشنل چینل جو ہے اس سے پاکستان کی تمام بڑی زبانوں کی خبریں اور ان کے پروگرام کے اوقات مقرر ہیں تو اس طرح وہ چینل وہ کام کر رہا ہے اب جو میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ سے گزشتہ ڈسکشن میں کہا تھا کہ کرنا چاہیے اور واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ پالیسیز نہیں ہونی چاہیے ٹیلی ویژن کا یہ فرض ہے خاص طور پہ اگر سرکاری ٹیلی ویژن ہو آفیشیل ٹیلی ویژن ہو تو یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ملک کے تمام کلچرز کو اور تمام زبانوں کو ایک دوسرے سے متعارف کرائے لوگوں کو اور ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کرے جس سے یونٹی بھی بڑھے گی اور سالیڈیریٹی نیشنل انٹیگریشن کا مقصد بھی پورا ہو سکتا ہے تو نیشنل چینل جو ہے اس نے اس کمی کو پورا کیا ہے کہ باقی زبانوں کو کس طرح لوگ دوسرے صوبوں میں بیٹھ کر اپنے صوبے کے علاوہ زبانیں اور ان کا کلچر وہ اس سے کس طرح تعارف حاصل کر سکتے ہیں جہاں تک گلوبل ولیج کا تعلق ہے ٹیلی ویژن نے سائیکلوجیکل وارفیئر کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا ہے خاص طور پہ ان قوموں کے لیے اور ان ملکوں کے لیے جو تیسری دنیا کے ممالک کے مقابلے میں زیادہ وسائل رکھتے ہیں زیادہ تربیت یافتہ ہیں اور وہ میس میڈیا کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کے فن سے اور اس کی ٹیکنیک سے آگاہ ہیں میں آپ کو دو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں انیس سو اکانوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں جب پہلی گلف وار ہوئی اور امریکہ نے عراق کو کویت سے پسپا ہونے پہ مجبور کر دیا اور کویت سے عراقی فوجیں نکل گئیں تو اس کے بعد جب امریکی فوجیں کویت میں داخل ہوئیں تو کویت کے کویت شہر کے لوگوں نے امریکی فوجوں کا استقبال امریکی جھنڈے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے جھنڈیاں پکڑ کے اور ہاتھ میں پھول لے کر امریکی فوجوں کا استقبال کیا کیونکہ یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے لبریٹر ہیں انہوں نے ہمیں عراق سے آزادی دلائی یہ واقعہ یہ سین ٹیلی ویژن پہ ساری دنیا نے ساری دنیا کے ملکوں نے اپنے اپنے ٹیلی ویژن سیٹس پہ دیکھا اور یقیناً اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کویت کے لوگ امریکہ کی پرفارمنس سے اور امریکی فوج کی قربانیوں سے بہت خوش ہیں کہ انہوں نے ان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی قربانیاں دی اور اتنی محنت کی اور اپنی جان بھی دی بہت سے فوجیوں نے لیکن انیس سو ننانوے میں امریکہ کی ایک لوبیسٹ فارم لوبیسٹ فارم اسے کہتے ہیں جو پبلک ریلیشنس کی فرمز ہوتی ہیں اور وہ کسی حکومت کی یا کسی پارٹی کی یا کسی شخص کی اس کا امیج بلڈ کرنے کے لیے لوبئنگ کرتے ہیں اور ان فرمز کو ان آرگنائزیشنس کو پیسے دے کے یہ کام ان کے ذمے کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری امیج بلڈنگ کر دیں تو جس فرم کے پاس انیس سو اکانوے کی امریکی ایڈمنسٹریشن کی لابینگ کا ٹھیکہ تھا اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے نائنٹین نائنٹی نائن میں ایک ملٹری اکیڈمی میں امریکہ کی تقریر کی اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہ لابینگ کس طرح کی جاتی اور وہاں اس نے بڑے فخر سے یہ بتایا کہ آپ نے وہ سین دیکھا ہوگا کویت کا جب امریکی فوجوں کا استقبال کویت کے سٹیزنز نے ہاتھوں میں پھول اور امریکی جھنڈے لے کر کیا اور شاید اس وقت آپ کو یہ تعجب ہوا ہو کہ یہ یکدم کویت میں اتنے پھول اور اتنے امریکی جھنڈے کہاں سے آ گئے آپ کو پتا ہے کویت تو ایک ریگستانی علاقہ ہے وہاں پھول آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے اس نے اپنی تقریر میں یہ بیان کرنے کے بعد کہ آپ کو تعجب ہوا ہوگا بڑے فخر سے یہ کہا کہ یہ کام ہماری فرم کا تھا we provided those American flags and those flowers to the Kuwaiti citizen for the purpose of public relations تاکہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ کویت کے لوگ جو ہیں کویت کے شہری بہت خوش ہیں ہمارے سے اور ہم نے ان کی بڑی خدمت کی ہے یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک ایکٹ تھا جس کو ٹیلی ویژن نے بہت مؤثر بنا کے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا اسی طرح جب کولڈ وار ختم ہوئی نائنٹین نائنٹی ٹو میں روس اور امریکہ کے اختلافات ختم ہوئے روس کا نظام تبدیل ہوا مشرقی یورپ کے سوشلسٹ اور کمیونسٹ کنٹریز نے اپنے نظام تبدیل کیے اسی کے نتیجے میں ایسٹ جرمنی جو کمیونسٹ جرمنی تھا روس کے زیر اثر تھا اور ویسٹ جرمنی جو کیپٹلسٹ کنٹری تھا اور ویسٹ کے زیر اثر تھا ان کی یونیفیکیشن ہوئی ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں ایک شہر برلن وہ بھی ڈیوائڈ ہوا ہوا تھا ایسٹ برلن اور ویسٹ برلن میں اور کیونکہ ایسٹ برلن سے لوگ بھاگ کر ویسٹ برلن چلے جایا کرتے تھے بہت آسانی سے آدھا شہر کمسٹ تھا آدھا شہر ویسٹرن آئیڈیالوجی پہ عمل کر رہا تھا تو ایک ہی شہر میں ایک سڑک کراس کر کے ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جانا بہت آسان تھا بارڈر جو تھا وہ مینیجیبل نہیں تھا اس ڈویژن کے بعد تو ایسٹ برلن والوں نے ایک دیوار بنا دی تھی جس کو بہت مائنڈ کیا تھا اور ریزینٹ کیا تھا ویسٹ جرمنی والوں نے اور ویسٹ برلن والوں نے تو جب یونیفیکیشن ہوئی ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کی تو اس میں سب سے پہلے اس دیوار کو گرایا گیا لوگوں نے وہ دیوار ڈیمالش کی اور اس ڈیمالیشن کو اس ایکٹ کو دیوار گرانے کے تمام دنیا کے ٹیلی ویژن چینلز نے کئی مہینے تک ریپیٹ کرتے رہے ساری دنیا کو دکھایا it had become a symbol of the failure of communist ideology for the best انہوں نے اس کو اس طرح استعمال کیا کہ یہ فیلور ہے یہ دیوار نہیں گری یہ کمسٹ آئیڈیالوجی گر گئی سمبولک ایکسپریشن دیا گیا دیوار کے گرنے کو جب بغداد پہ قبضہ کیا دو ہزار چار میں امریکی فوجوں نے اور صدام کی فوج منتشر ہو گئی بغیر کسی سگنیفیکنٹ ریزسٹنس کے تو امریکہ کا یہ خیال تھا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا اور اب عراق کے لوگ عوام اس کو ویلکم کریں گے اس کے فوجیوں کے گلے میں ہار ڈالیں گے اور ان کو بطور لبریٹر کے جس طرح کویت کے لوگوں نے ویلکم کیا تھا اس طرح ویلکم کیا جائے گا یہی کچھ امریکہ نے کیس اپنا بلڈ کیا تھا انٹرنیشنل میس میڈیا میں تو بغداد میں سارے عراق میں بہت سے اسٹیچو لگے ہوئے تھے صدام حسین کے اور تصویریں پورٹریٹ لگے ہوئے تھے مختلف سڑکوں پہ چوراہوں پہ مختلف بلڈنگس کے آگے تو بغداد میں ایک بہت نمایاں جگہ پہ بہت بڑا اسٹیچو صدام حسین کا براس کا بنا ہوا اس کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ عراق جو صدام کے خلاف تھے جب اس کی حکومت ختم ہو گئی اس کی فوج منتشر ہو گئی تو انہوں نے اس اسٹیچو پہ اپنا غصہ اتارنے کا اس کو سمبل بنایا اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ ناکام رہے اس میں تو ایک امریکی بختر بند گاڑی نے آ کے اس میں زنجیر ڈال کے اس کو گرایا اور یہ دکھایا کہ لوگ اس اسٹیچو کو کس طرح اپنے پاؤں میں روند رہے ہیں اور کس طرح اس کو ذلیل کر رہے ہیں یہ سارے مناظر کئی دفعہ ریپیٹ کیے گئے کئی دن تک تمام ٹیلی ویژن اسٹیشن سے اور اس میں جو خاص بات نوٹس کی امریکہ کے بعض اخبار نویسوں نے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ تھی انہوں نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ٹیکٹک ہے ٹی وی کا کیونکہ جتنی ٹی وی کمپنیز نے وہ مناظر ریکارڈ کیے اور لائیو دکھائے اپنے اپنے چینل سے ساری دنیا کو ان سب نے ان کے کیمرہ مین نے لانگ شاٹ کوئی نہیں لیا اس منظر کا وہ ساری کوریج کلوز اپ میں تھی اگر لانگ شارٹ لیتے وہ اس کا دور تک کا منظر لیتے تو دیکھنے والوں کو پتا لگ جاتا کہ وہ مجمع بہت چھوٹا ہے جو اسٹیچو گرانے کی کوشش کر رہا ہے یا جو خوشی کا اظہار کر رہا ہے سو ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو آدمی ہے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں نہیں ہیں جبکہ کلوز اپ لینے میں یہ بات ظاہر نہیں ہو سکی کہ مجمع کتنا بڑا ہے کیونکہ جب آپ قریب سے کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں تو اس کی ڈیپتھ نہیں آتی آخر تک دور تک کی چیز منظر میں نہیں آتی تو اگر تھوڑا سا پیچھے جاتا کیمرہ اور لانگ شاٹ لیتا تو لوگ دیکھ لیتے کہ پیچھے سڑک خالی ہے لوگ صرف سو ڈیڑھ سو دو سو آدمی بت کے ارد گرد اسٹیچو کے ارد گرد جمع ہے اس طرح مینوورنگ بھی کی جاتی ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کے ذریعے سے لیکن اس سب سے ویورز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپینین بناتے ہیں اپنے نظریات بناتے ہیں اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے آئیڈیولوجیکل چینج کا لوگوں کی پولیٹیکل ایجوکیشن کا اور لوگوں کے رویے میں تبدیلی پیدا کرنے کا یا پبلک اوپینین کو مولڈ کرنے کا اور اس کے اظہار کا یہ پازیٹو بھی ہو سکتی ہے آسپیکٹ یہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو پہلی ڈسکشن میں کسی مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراق میں ابھی صدام کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی جنگ کے پہلے دوسرے دن الجزیرہ ٹیلی ویژن نے جو عربی زبان کا چینل ہے عمان کا سلطنت عمان کا وہ وہ پوائنٹ آف ویو دیتا رہا عرب ممالک کے لیے ان ممالک کے لیے جہاں عربی بولی اور سمجھی جاتی ہے جو ویسٹرن ٹیلی ویژن چینلس نہیں دے رہے تھے افغانستان میں بھی یہ کام کیا تھا الجزیرہ نے اور عراق کی جنگ میں بھی یہ کام کیا اس سے شکایات بھی ویسٹ کو بہت پیدا ہوئی تو پہلے دوسرے دن جنگ کے جب بسرے میں داخل ہوئی برطانیہ کی فوجیں الجزیرہ ٹیلی ویژن نے اس کی لائیو کوریج دکھائی کچھ تھوڑا سا کلپنگ اس کی اور اس کلپنگ میں لائیو اس فلم میں انہوں نے دو برطانوی فوجیوں کی لاشیں سڑک پہ پڑی ہوئی دکھائیں جو اس کانفلکٹ میں اس بیٹل میں وہاں مارے گئے تھے اس پہ اس لاشیں دکھانے پہ امریکہ اور برطانیہ نے بڑا شدید پروٹیسٹ کیا الجزیرہ ٹیلی ویژن سے اور یہ کہا کہ یہ ایکشن جو ہے آپ کا یہ جنیوا کنونشن کے خلاف ہے انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے کہ آپ لاشوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں اصل بات یہ ہے انہیں لاشوں کی تصویریں دکھانے پہ اعتراض نہیں تھا ویتنام کی جنگ میں بہت کچھ دکھایا گیا کیونکہ اس وقت تک اس کوریج کے امپیکٹ کا پتہ نہیں تھا امریکہ کو اس کے بعد پینٹاگون نے ریسرچ کی جس کا میں نے آپ کو پچھلے ڈسکشن میں بتایا تھا لیکچر میں اور یہ کہا کہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا تو پھر انہوں نے پابندی لگا دی تھی ٹیلی ویژن رپورٹرس پہ کیمرہ مین پہ ریڈیو والوں پہ اسٹل فوٹوگرافرس پہ کہ وہ بغیر ان سے پوچھے بغیر ان کو دکھائے اپنی کوریج نہیں کر سکتے ویٹنگ کرانی پڑے گی انہیں ہر تصویر کی اور فلم کی تو اس کے بعد سے جتنے آرمڈ کانفلکٹ میں حصہ لیا تھا امریکہ نے اس میں لائیو کوریج کی اجازت نہیں تھی فوجوں کے محاذ پہ جو ایکشنز تھے وہ دکھانے کی اجازت نہیں تھی جب الجزیرہ ٹیلی ویژن نے وہ لاشیں دکھائیں تو یہ خطرہ پیدا ہوا امریکہ اور برطانیہ کو کہ اس قسم کے مناظر سے برطانیہ میں اور امریکہ میں پبلک اوپینین ان کے خلاف ہو جائے گی ان کی جنگ کی پالیسی کے خلاف ہو جائے گی جس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا اس لیے انہوں نے اس کا پروٹیسٹ کیا تھا یہ واقعہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اثر ٹیلی ویژن کا ہوتا ہے لوگوں پہ ہم اپنے ملک کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ٹیلی ویژن پہ آ جائے اس کے بارے میں لوگوں کی ایک کنفرمڈ اوپینین ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود یہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے ہم نے خود دیکھا ہڑتال کی کال دی تھی دکانیں کھلی ہیں یا ہڑتال کی کال دی تھی دکانیں بند تھیں جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دکانیں کھلی تھی سو اینڈ سو فورتھ میں نے جیسا پہلے کہا تھا آپ کو کہ محاورہ ہے کہ سینگ از بلیونگ تو جو چیز دیکھ لیتا ہے آدمی اس کا اثر اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس حوالے سے اگر آپ سوچیں اس کی اثر پذیری کے حوالے سے کہ کتنا مؤثر ذریعہ ہے تو پھر ہم یہ غور کر سکتے ہیں کہ مختلف پروگرام ٹیلی ویژن کے کیا قومی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں اور ابھی تک وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں پاکستان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں ریڈیو بھی اور ٹیلی ویژن بھی بنیادی طور پہ بطور تفریح کے ذریعے کے انٹروڈیوس ہوئے تھے اور آج بھی ان کی حیثیت جو ہے زیادہ تر تفریح کے حوالے سے جج کرتے ہیں لوگ پاکستان ٹیلی ویژن ایک طویل عرصے تک اپنے ڈراموں کی مقبولیت پہ بہت فخر کرتا رہا بہت ناز کرتا رہا اور یہ صحیح بھی ہے کہ ہندوستان کی فلمیں جتنی مقبول ہوا کرتی تھیں اس کا توڑ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے ڈراموں سے کیا تھا اور انہوں نے وہ کمی پوری کی تھی پاکستان میں جو پاکستانی فلم انڈسٹری ہندوستان کی فلم انڈسٹری کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے جو میدان ہار گئی تھی اس کو پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں نے دوبارہ حاصل کیا اور ایک فیملی روٹین بن گیا مختلف ڈراموں کو اور سیریلز کو دیکھنے کا ان کو ڈسکس کرنے کا اور ان کا انتظار کرنے کا کہ اب آئندہ اس ڈرامے میں کیا ہوگا تو آپ خود سوچئے کہ اگر ڈرامہ اتنا پاپولر ہے اور اتنی زیادہ ویورشپ ہے اس کی کہ لوگ انتظار کرتے ہیں اور اپنے کام ختم کر لیتے ہیں کہ ہمارا پسند کے ڈرامے کا یا سیریل کا اگلا ایپیسوڈ آنے والا ہے اس لیے کام ختم کر لو پھر آرام سے ڈرامہ دیکھیں گے اگر یہ صورت حال ہو تو پھر ڈرامے کے ذریعے سے کوئی پوزیٹو تھیم اپنا کر ایسی بات لوگوں تک پہنچانی کتنی آسان ہے جس سے ان کے رویے میں آپ پازیٹو تبدیلی لانے کے خواہش مند ہوں مثلاً بھیک مانگنا ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کسی چوک پہ آپ گاڑی روکتے ہیں رکتے ہیں موٹر سائیکل روکتے ہیں کسی دکان سے آپ باہر نکلتے ہیں کہیں سے آپ کھانا کھا کے نکلتے ہیں تو آپ کا سامنا ہمیشہ دو چار دس بزا بسا اوقات بہت زیادہ بھیک مانگنے والوں سے ہو جاتا ہے گداگروں سے اس میں معذور لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں صحت مند لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں پروفیشنل بیگرز بھی ہیں اس میں بچے بھی ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں لوگ ان کو بھیگ دیتے بھی ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے ان کے اس فیل سے بھیک مانگنے کا ایک باقاعدہ پروفیشن بن گیا ہے تو یہ ایجوکیشن بھی دی جا سکتی ہے ڈرامے کے ذریعے سے ایسی ایک آدھ کوشش ہوئی بھی ہے مگر برائے نام ہوئی ہے جاگیرداری پاکستان کا بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک جاگیرداری کلچر رہے گا جب تک جاگیرداری مسلط رہے گی پاکستان میں اس وقت تک جمہوریت صحیح معنوں میں پروان نہیں چڑھ سکتی ڈرامے کے ذریعے سے جاگیرداری کے خلاف بھی اوپینین کو مولڈ کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں میں آپ کی توجہ دلاؤں فلموں کی طرف اگرچہ ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ پڑھے لکھے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہاتھ میں نہیں ہے اکثر ہمارے فلم ساز جو ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے فلمیں بناتے رہے ہیں یا بناتے ہیں سیریس موضوعات اس میں ڈسکس کم ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری فلموں نے خاص طور پہ پنجابی زبان کی فلموں نے جاگیرداری کے خلاف عام فلم بین کو جو پنجابی فلمیں دیکھتا ہے بہت زیادہ باخبر کیا ہے کیونکہ ان فلموں میں نیگیٹو رول ہمیشہ جاگیردار کا ہوتا ہے اور اسے ہمیشہ نگیٹو انداز سے پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک اویئرنیس پیدا ہوئی ہے لوگوں میں جاگیرداری کے خلاف جینڈر ڈسکریمنیشن ایک مسئلہ ہے عورتوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا عام گھروں میں جو ان کو ملنا چاہیے ان کے پاس فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے ان کے پاس فریڈم آف چوائس نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے نوکری نہیں کر سکتی ان کو تفریح کے ذرائع بھی حاصل نہیں ہیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ان کو ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرانے کی بھی اجازت نہیں ہے ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے بعض علاقوں میں ہمارے ان کے نام بھی نہیں لکھوائے گئے ووٹرز لسٹ میں یہ ڈسکریمنیشن جو ہے اس کے خلاف ٹیلی ویژن ڈرامے کے ذریعے سے بہت افیکٹولی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر سکتا ہے یہ میں نے آپ کو صرف ڈرامے کی حد تک بتایا ہے کیونکہ ڈرامہ ہی سب سے پاپولر پروگرام ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا اور اسی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے ماضی میں بھی اور دی جاتی ہے ابھی بھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پروگرام سب سے زیادہ مقبول ہے یا جس پہ سب سے زیادہ وقت صرف ہوتا ہے ٹیلی ویژن کا اس کے ذریعے سے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے لوگوں کے رویے تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے اگر ڈرامہ لکھنے والے پلے رائٹ اور ڈرامے کے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز اس پہ غور کریں اور توجہ کریں تو اس فیلڈ کو بہت آسانی سے پازیٹیو تبدیلیوں کے لیے استعمال کرنے میں آسانی ہوگی اس پہ غور کیجیے باقی پروگرام جو ہیں ٹیلی ویژن کے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کس انداز سے کر رہے ہیں اور اور کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ٹیلی ویژن کے فیلڈ میں پاکستان میں اس پہ ہم اپنی آئندہ ڈسکشن میں بات چیت کریں گے جو بات چیت آج ہوئی ہے ہماری اس پہ غور کیجیے گا اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اب یہ سوچیے گا کہ اس میڈیم کو زیادہ مؤثر انداز سے قوم کی بھلائی اور تعمیر و ترقی کے لیے مزید اس میں اس کے پروگرامس میں کیا کیا تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں اور اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے جو آپ اس وقت کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سبق اپنا لیسن ٹیلی ویژن کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ٹیلی ویژن کی اسی طرح اور مثبت تبدیلیاں بھی لائی جا سکتی ہیں تو باقی ٹیلی ویژن کے بارے میں ہم آئندہ گفتگو میں بات چیت کریں گے